امام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے کہا کہ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان کا روٹی پکانے والا خادم بھی موجود تھا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چپاتی میدے کی روٹی نہیں کھائی اور نہ ساری دم پختہ بکری کھائی یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پچاسی